بات تو وہی لوگ مان سکتے ہیں جو حق کے طالب بن کر سنیں جہاں تک ان مردوں کا تعلق ہے ان کو تو اللہ ہی قبروں سے اٹھائے گا پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے